مسئلہ لگ گیا پروفیسر صاحب مریض میں حال کے بارے میں مریض میں حال میں مجھم رسول کریم انسان کے دنیا میں بہنے کا مقصد اس کی نجات آخر کی جاری ہے اس کے لیے کام ترتیب سے کرنا ہے یہ عام طور پر کتابوں میں بھی لکھتے ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الحم فل اہم الحم فل اہم سب سے اہم چیز جو ہے اس کو پہلے کیا جائے گا اس کے بعد اہم چیز اس کو بعد میں کیا جائے گا الحم فلحم کی میں دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک منت کی ترتیب ہے اس آپ کریں تو ہو جائے گی بات سہنا کریں تو مشکل ہو جائے گی ترتیب پر آدمی کرے تو بات اٹھانا جاتی ہے کسی کام کو ترتیب آدمی سیکھی ہو کرے آسان ہو جاتی جس کو ترتیب نہ آتی ہو لگائے گا کوشش کرے گا اور اس کو سہ نہیں ہو سکے گی جس آدمی کو گر آتا ہو کسی کے کام کرنے کا اس کو فوراً کر دے گا جس کو گر نہ آتا ہو طریقہ کار نہ آتا ہو اس کو بہت تکلیف ہوگی بےچارے کو تو اس لیے جو یہ اس مقصد کے اصول کی جو ترتیب ہے ایک تو ضروری بھی ہے دوسرا ہے کامیاب بھی ہے اب اگر توحید وجود میں نہ ہو تو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے توحید وجود میں نہیں ہے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں تو نماز توحید کے بغیر قبول نہیں ہے تو لہذا اعلی ہم باتوں میں سب سے پہلے بات توحید کو زندہ کرنا ہوگا ہم یا مسئلہ صاحب آتے ہی جاؤ توحید کی کرتے ہیں وہی کی دعوت زندہ نہ ہو تو امال کی بنیاد باقی امال کی بنیاد نہیں پڑ سکتی اس آدمی کا اللہ کے ساتھ تعارف نہ ہو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہو قدرت کی بجائی اور کسی معلومات نہ ہو اس کو دل میں وہ روب اور دردبہ قائم نہ ہوا ہو تو سماج پر کیسے آئے گا یعنی؟ آج میں تاریخ میں کیا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھے سوال کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب چاروں طرف کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے میں نے کہا اللہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ ہے کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کیا جو کام کر رہا ہے وہ ہمیں بتایا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نہ کرنے والے ہمیں کچھ بتاتے ہیں اور نہ ہم سے مشورہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا بات بات نہیں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے پہلے سے میں نے کہا کہ ہے کہ ایک عامی آدمی کے تبصرے کے طور پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت مضبوط آدمی آ جائے کہ ایک تو ایک طرح بھائی ہے اس کو بھی قدر کرتا ہوں تجھے بھی قدر کرتا ہوں اگر تو اسے قدر کرنے میں میرا ساتھ دیتا تو یہ چھوڑتا ہوں میں نے کہا وہ بات ہوئی کافر نے ڈنڈا دکھایا مسلمان کہہ کر قدر میں میرا ساتھ یہ چھوڑ دوں دفعہ یہ یونیورسٹی کا ماڈل اسکول ہے نا اس میں کوئی عیسائی وہ اسلامی تھی اردو کی اس نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنی اپنی پسند کی ہے کہ کہانی لکھ کر لائیں تو میں نے اپنی بچی سے کہانی لکھ کر دے دی اور کہانی سب سے زیادہ پسند آئی اور وہ نمبر ایک ہوگی پورے اسکول میں گراہ کے کہانی کیسے میں کرتے <laughs> میں یہ کہانی ہے بیان کردہ کہانی ہے تو نے ہم نے کہانی لکھ کر آپ کو دے دی <laughs> تو لہٰذا جب مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں باقی آپ لوگ سب خیر پیر نہیں جیتنے وہ کہانی ایسے ہے کہ ایک جنگل میں تین گائیاں رہتی تھیں اور ایک اس میں رہتا تھا شہر شہر جب بھی آتا ان گائیوں پر حملہ کرتا وہ تینوں مل کر اس کا مقابلہ کرتی کوئی آگے سینگ مارتی کوئی اس طرف سے ہو کوئی اس طرف سینگ اور اس کو بگا دے تو شہر نے بہت دفعہ کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہوا اس کو غور کرنا پڑا سوچنا پڑا کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوتا سوچنے کے لیے کہ مسئلہ جو حل نہیں ہوتا کیسے حل کریں گے تو آخر اس نے ایک ترتیب نکالی ایک دن جو ہے تو الادا الادگی میں جا کر ایک کالی گائے سے ملاقات کی اسے کہا دیکھ تو کتنی خوبصورت ہے کتنی سجیلی ہے تین طرح کے تھے لوگ ملے ہیں ہاں جی؟ اور جو ہے تو کتنی اچھی ہے اور میں تو بہت سنا تجھے بہت پسند کرتا ہوں میں اس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا یہ تمہارے ساتھ دوسری ہے نا جو اگر چھوڑا میں اس کو پھاڑ کھاؤں تو تیرے بارے سے میرا پھاڑ پھٹ نہیں ہے اس سے کرتے کرتے اس نے اس کو اپنے ساتھ میں لیا اور دوسری کے خلاف اس کو تیار کر لیا پھاڑ کھایا دوڑ ہے کہ دوڑ بھی مقابلہ کرتی تھی دوڑ مقابلہ کر پھر اس نے علیحدہ ملک پھر اس کو کہا کہ تو بڑی رنگ تیرا بڑا بڑکیلا ہے سنگ تیرے بڑے سجیلے ہیں اور شکل تیری بڑی ایسی ہے ساری بات تعریف میں بیان کرنے والا کام میں تو کچھ نہیں ہے بجلی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کو کھا دوں اس کو اس نے کھا دوں محسوس کیا جب اس کا کورس ختم ہوا تھا کسی کا نمبر ہے اس کو کھانے کے لیے آیا اس نے کہا کہ مجھ پر حملہ کرتے اس نے اور میں کیا کروں کہا خیر مجھے ایک آواز جنگل میں لگانے دیں جنگل میں آواز لگائی اس نے کہا کہ اے جنگل والو سارے سن لو میں آج نہیں کھائی جا رہی ہوں میں اس دن کھائی گئی تھی اس دن میں میری پہلی ساتھی جو تھی اس کو باہر کھایا ایک آدمی بڑی پسند آئی خیر یہ بہت اچانک سامنے آ گئی بعض یہ کہہ رہے تھے تو ہی سے بات جہاں تک کیسے مگر کیسے بڑی تھی ہاں وہ ترتیب ہوئی ترتیب کو بیان کرنے کا رضا تھا اس آج کل کے حالات تھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات وہ سمجھے جو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ سمجھے جو کرتے ہیں اس کو ہم کیسے آپ کو وہ کسی بات کہتے ہیں وہ دراصل ہم یہ ہے مسئلہ اسلام بات تو ہی سے شروع کرتے ہیں کہ زندہ کرنے کے بعد آگے گاڑی چلتی ہے بنیاد بنتی ہے اس کے اوپر عمارت بنتی ہے اللہ تو اس لیے سب سے پہلے یقین کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یقین کو درست کرنے پر لا الہ الا اللہ عارف پر نبی جس لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبوس ہوا اللہ کی معبوس اس کی انتہائی عظمت چاہ اس کے آگے انتہائی ضلع اختیار کی جائے معبود وسطی ہے جس کی انتہائی عظمت کے آگے وجہ سے اس کے آگے انتہائی بلت اختیار کی جائے انتہائی آئی اختیار کی جائے انتہائی آئی کا آدمی اختیار کرتا ہے جبکہ کسی کی انتہائی محتاجی اس کی ہوتی ہے اس کو بہت کہ سارے منافع میرے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں سارے ہیں یہاں پر آلات ہیں میں کسی جگہ ہوں یہیں پر پھنسا ہوں یہیں میری محتاجی ہے یہیں میری ضرورت ہے یہیں میرے سارے کاموں کا بننا ہے یہیں سے سارا بگاڑا سکتا ہے یہیں سے سارا بنا ہوا سکتا ہے لہٰذا وہاں وابستگی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں کوشن کر اختیار کرتے ہیں میں کر کے کرتے ہیں تو اس لیے جو دعوت توحید میں جس بات کو اختیار کیا گیا ہے وہ الوحیت کو اختیار دعوت الوحی لا الہ الوحیت اللہ تعالیٰ کی وقت صفت عظمت کی ہے کہ انتہائی عظمت انتہائی عظمت رہتی ہے انتہائی عظمت ہے کیا بڑائی بڑھوتری نہیں اور پھر اب جو ہے تو وہ ہمارے عربی والے لوگ کوشش کیا کریں تو صحیح بات دھیان کر سکیں ہم تم پڑھ لوگ دھیان کرتے تھے میں اکبلانا صاحب رحمۃ اللہ عربی کے پروفیسر تھے فرماتے تھے کہ ہاں، اور عبادت ہاں، ہاں، جی بندہ آپ کے بندہ ہونا غلام خبر نا غلام ہونا تو کیا ہے خرید کر وہ ایک آدمی کو خریدا ہوا ہے کے گلے میں ڈالا کو باندھا ہوا اور اس کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں رہی کی جو غلامی تھی اس کی اپنی مرضی ہی نہیں رہی خریدا ہوا ہے گائے بکری کی طرف آدمی ڈاک بیچ سکتا ہے عظمت کی وجہ سے انتہائی عظمت کی وجہ سے انتہائی اس کے آگے آئی اور ضلعت اختیار کی جاتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے تو جو سارے مسائل اٹکے ہوئے وہاں پر ہیں جب تک آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا ایک تو اس کا دو سے نکلنا اور جنت کا داخلہ نہیں ہے شرک اگر شرک اخراج نہیں ہے کل سے اور توحید کل میں ہے نہیں ہے تو اس کے پاس اگر اعمال کے انبار ہوں اس کا دو وقت سے سکارا اور جنت میں داخلہ نہیں ہے اس کی توحید درست نہیں ہے تو لہذا بعد میں سب سے بنیادی مقصد تو آدمی کا نجات آخرت ہے نجات آخرت کے لیے بنیادی بات توحید کی ہے تو یہ تو مت کے پاس ہے نہیں ہے اقتدار کیسے کر سکے گی یہ جو ہے تو اسلامی نظام حکومت کیسے قائم کر سکے گی پہلی بات اس کے پاس نہیں نماز اس کے پاس ہے نہیں ہے وہ کتاب کیا کر سکے گی دوسرا ضروری توحید اور نماز یہ تو لازم مرزوم ہے اس کے بغیر کوئی اس کے بغیر اسلام کا خبر ہی نہیں ہے کل میں توحید اس کو لینا اس کے بعد نماز اس لیے قبیلہ بنی صطیب کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کا کے لوگ آئے جب مکہ فتح ہو گیا حوازن کو شکست ہو گئی حوازن یہ قائف کے لوگ حوازن تھے قبیلے حوازن مکہ مکرم والے قریش تھے اور قائف والے حوازن تھے تو سارے دنیا عرب میں یہی دو مضبوط لوگ تھے قریش کو بھی شکست ہو گئی مکہ فتح ہو گیا اور جنگ حرین میں حوازن کو شکست ہو گئی اور سارے قیدی بن گئے تو آخر ان قیدیوں کو صلی اللہ نے آزاد کیا کیونکہ علیمہ اللہ کرنا جو آپ کی دودھ پلانے والی والدہ صاحبہ تھی وہ قبیل حوازن نہیں تو ان کی برکت سے کوئی چھوڑ دیے گئے پھر یہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے آئے مسلمان ان کے یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے تو جہاد نہیں کریں ٹھیک ہے جہاد نہ کریں قبول کر لیں کیوں اور ہے مسلم کا یار صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے قبول کر لو ان کو اور ہم جو ہے تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے نہیں وہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے اس میں نماز نہیں اس پر آپ نے ان کے ساتھ جو ہے تعاون نہیں کیا ہے آپ لوگ کمپرومائز کہتے ہیں کمپرومائز کا صحیح معنی کیا ہوتا ہے جی سمجھوتا سمجھوتا کتنے کا نماز کے مسئلے میں آپ نے سمجھوتا نہیں کیا ہے ہاں جی۔ کیا اس دن میں خیر نہیں اس میں نماز نہیں اب آپ آپ بتائیں کہ کتنے مسلمان بھائی ہیں پانچ وقت کی نماز کے پابند ہاں جی۔ شیخ سازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو اگر آپ نے قرضہ ادا کیا اس نے واپس نہیں کیا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں آپ کا قصور جو آدمی اللہ کا حق نہیں رہتا ہے تو اس نے آپ کا حق مار لیا تو کیا ہماری حکومت تھی مولوی صاحبان کی اس نے ایک آدمی کا ایک پوسٹ تھی میں نے ایک وزیر سے اچانک میری ملاقات ہوگی میں نے کہا اللہ کے بندے اسپورٹس پر آدمی کو لاتے ہوئے اتنا تو خیال کیا کہ آدمی نماز پڑھتا ہوں جبکہ اسلامی نظام کی یہ لازمی بات ہے کہ جو آدمی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا اس کو کوئی اسپورٹس نہیں دی جائے اس میں اسلامی مملکت میں جو آدمی مسجد میں آ کر جماعت کی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو کوئی فوج نہیں دی جائے کیونکہ مسلمانوں کی فہرست بھی نہیں ہے فتو ظاہر بات ہے فتو تو نہیں سکتا لیکن ہم نے کہا کہ نماز نماز پسند ہوتا نہیں کہ جس دن میں سجدہ نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں کہا چلا یہ نماز ہم پڑھیں گے سر نے کہا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے خیال نہیں بت تو توڑنے پڑے ان کے خیال ہوا کیسے بتوں کو توڑیں ہم ہم غرق نہ ہو جائیں تباہ نہ ہو جائیں نے کہا اچھا بتوں کو توڑنا ہے تو آپ کے آدمی آ کر توڑیں بتوں کو تو آپ نے سابق کے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا الخال اللہ بھیجا ابو سفیان رضی اللہ نے بھیجا اور جو مضبوط مضبوط لوگ تھے ان کو بھیجا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ بتوں کو کہڑ رہے تو نہیں ہو رہے جائیں گے بتوں کو توڑ رہے اور جب توڑے سارے پتھر پسوار کر کے زمین پر گرے دیکھا کچھ بھی نہیں ہو جا رہا کچھ بھی نہیں ایمان کا پکاؤ سب سے پہلی بات ہے وہ تو ہی تو نماز کا زندہ کرنا ہے کہ وہ تو کم از کم جا کے آخر کے لیے ضروری بات ہے اور اصلی بات جو اصلی مقصود اصلی مقصود جو ہے اصل اصول جو ہے وہ تو منصوب سے آنے ناری وہ جنت فقط پاس جو چھوٹا دو سخت سے ہوا داخل جنت میں ہی ہوا کامیاب پھر بات ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور مسلمان جو عمل والا نہ ہو اور دو دست کو جا رہا ہو تو فائدہ کیا ہوا ہے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے اور میں عمل نہیں کر رہا ہوں مجھے کیا فائدہ نائجیریا میں کچھ عیسائی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کچھ دن اسلام پر رہے پھر ان کا دل نہیں لگا انہوں نے کہا جی ہمیں بس مزہ نہیں آیا ہم چھوڑ رہے ہیں وہاں کے تبلیغ والے رات نے بڑا سمجھایا آخر میں سے ایک بات انہوں نے کہی اس طرح ہے کہ آپ تھوڑا دن صبر کریں ہندوستان سے ہمارے بزرگ آ رہے ہیں ان سے ملاقات کرے پھر آپ اپنا جو فیصلہ کرتے ہیں کر لیں تو اس وقت ہمارے حضرت جی مولانا مدن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے وہ تشریف لے گئے ان لوگوں نے ملاقات کروائی تھی ہم نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا لے کر مسلمانوں کو دیکھ کر چاروں طرف کے آلات کو دیکھ کر ہماری تسلی نہیں ہوئی لہذا ہم واپس آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو خاص فہم فراست فراست نصیب فرمائی ہوتی اس پر اس طرح ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ چاروں طرف اسلام آ جائے ساری دنیا میں اسلام اسلام ہو جائے ساری دنیا میں اسلام کے ہمارے زندہ ہو جائیں آپ کو پھر بھی تسلی نہیں ہوگی ایک طریقے سے تسلی آپ کو ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی میں کسی میں اسلام نہ ہو چاروں طرف نہ ہو کسی کو آپ کچھ نہ ہو مسلمانہ نہ ہو آپ اس کو سیکھنا پر عمل کر لیں آپ خود اس کو سیکھ کر عمل کر لیں آپ خود عمل والے ہو گئے تو آپ سمجھ تسلی کر کوئی کرتا ہے نہیں کرتا آپ کرنا شروع کر آدمی سمجھدار سے ہم ہمیں جماعت میں گئی پاپا کے علاقے میں وہاں میں نے بیان کیا بیان کرنے کے بعد میں نے کہا نام لکھ لکھاؤ نام لکھاؤ نام کہا تو اس میں ایک تو نوجوان لڑکا کھڑا ہوا کوئی اکیس بائیس سال اس کی عمر ہے بڑا خاص دل ہماری خوب جلا ہوا تھا لڑکا کھڑا ہوا کہا نام کس لیے لکھائے نام لکھاؤ ایک ایک لڑکی ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ روپے لے کر اس کا رشتہ دیتے ہیں دو دو لاکھ روپے میں دیتے ہیں اور تبلیغ والے بھی تمہارے یہ عبد الکریم امیر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ صحیح دے گا تو ایک ہی خاص ہوا جی تو نام لکھا ہے نام لکھایا جی تو میں نے کہا وہ پرزار بچے تھے اچھی بات کرتے ہیں پیسے لے کر رشتے دیتے ہیں ہم کیا اس کے بارے میں لیکن آخر کوئی تو شروع کرے نا صحیح بات کو نا تم نام لکھاؤ تم جن کو سیکھو تم تو صحیح بات کو شروع کر لینا اس کے بعد اور تم صحیح بات شروع کر لو پھر تاکہ غلطی یہاں سے درست ہو جائے وہ ویسے وہ لکھا پہلے <laughs> پہلے لکھو لکھو لکھو کرو <laughs> یہاں سے شروع کرے گا ساری دنیا صاحب ساری دنیا میں دل پھیل گیا ہے مجھے اصل لگا تو فائدہ کیا ہوں اس لیے ترسیب میں یہ ہے کہ آدمی کو پہلے معاہد بنا جائے کہ توحید درست ہو کشر کا خاتمہ ہو نماز زندہ ہو مال زندہ ہو مکہ مکرمہ کی زندگی ہے تو اس میں یہ جو آیت دائیں نازل ہوئی ہوئی ہے جاہد ہم بھی جہاد کبیرہ جہاد کبیر کا عمل آیت میں ہے اور یہ آئے مکی پہلے نازل ہوئی اور صاحب اکرام کے طریقے جب آئے نازل ہوتی تھی اس کی ترجمہ تشریف معلوم کر کے اسی وقت عمل کرتے تھے لن تنال البر ہفتہ تم سکون حجبو نازل ہوئی کہ تم لڑکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو یہ امر جو ہے یہ فرض واجب کے ذریعے کا نہیں تھا مستحب تھا امر جو مستحب تھا نماز کی طرف فروغ واجب کا نہیں تھا لیکن آیت کے ناظر ہونے کے بعد کرام رام رامل نے ہر ایک آدمی نے اپنی سب سے پیاری چیز کو شاید پر عمل کرنے کے لیے خرچہ کیا ہے ایک شادی کا پچاس ہزار درم کا باغ باغ اور خرچہ کیا ایک شادی کے تو میری ایک باندھی تھی جس سے مجھے اتنی محبت تھی کہ میں آپ سے کیا کہوں میں دل کی طرف دیکھا مجھے خیال ہوا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند اور پیاری یہ ہے کہ اس کو میں نے آزاد کر دوں کہ جب اس کو غلامی سے آزاد کر دیا گیا تو اس شاہ پر عمل ہو گیا تھا پھر میں چاہتا تو اس کو یعنی اس کو اس کے غلامی سے اس کی آزادی ہو گئی تھی اب میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا آزاد مسلمان ہو گئی یعنی پھر مجھے دل میں خیال ہوا کہ آزادی کا عمل کر کے تو میں نے اس پر عمل کر لیا لیکن پھر میری چاہت اس کی پسندیدگی کچھ ہو رہی ہے کہ میں اسے شادی کروں پھر اس کو میں نے چاہ کو کچلا اور لندنال ماتا ہزین پر عمل کرتے ہوئے اسے میں نے دوسرے آدمی سے دیا کیا اس اس کی کی اتنی محبت میرے نظر میں تھی کہ جب اس کی اولاد پیدا ہوئی اس کے بچے میرے سامنے آئے تو مجھے ان سے مجھے اس کی خوشبو آتی لیکن میں نے اپنی چاہت کو کچلا ہے اور قربان کیا ہے لند نال و تم سے کوئی ماتا ہندو پر عمل کے لیے کپڑا کو گئے اس کو اسی وقت دینا ہوتا ہے چیز کو بہت مزہ آیا تو ذائقہ پسند آیا اس کو اسی وقت دینا ہوتا ہے پھر محبت کی خاص لہر اللہ تبارک اللہ کی رات کی محبت کی خاص لہر سے خوش آسان نہیں بیان کرنا تو بہت آسان ہے اس کا کرنا بہت مشکل ہے تو کیا بات حضرت کر رہے تھے جی جہاد القبیرہ مکہ مکی نازل آئے تھے سے پہلے نازل ہوئی ہے اور نازل ہونے کے بعد کوئی جہاد نہیں کیا گیا کوئی کتاب نہیں کیا گیا کس نے کسی جہاد کا کیا اس کس جہاد کو حکم دیا گیا تھا وہ جہاد جو ہے قرآن پاک کے مضامین کی دعوت دے کر اصلاح کی طرف بلانا تو اس لیے جہاد کبیر جو ہے وہ دین کی دعوت دینا یہ جہاد کبیر ہے جی تارک علی شاہ سر کبیر کا کیا مانا ہے اور اکبر کا کیا مانا ہے جی تارک علی شاہ سر اچھا جی اور یہ اکبر کا معنی زیادہ بڑھائی پر ہے نا ذرا شکر ہے سواس کیا کہ ایک کبیر ہے ایک اکبر ہے ایک کثیر ہے ایک اکثر ہے یعنی عربی کا طریقہ کار ہے کبیر میں بھی بڑھائی ہے یعنی بڑھائی کا بیان ہے لیکن اکبر میں اس سے زیادہ بڑھ کر بڑھائی کا بیان ہے یعنی جاد کبیر جو ہے یہ دین کا کو بیان کر کے اس کو پھیلانا اس کو پڑھا کر پھیلانا بیان کر کے پھیلانا درس و تجویز سزا و تبدیل جاد کبیر کے زمن میں آتے ہیں اور شریف نے فرمایا کہ آپ رجانہ میڈم جہاز جہاز رقبر ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آئے صاحب اکرام نے پوچھا کہ آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں صاحب اکرام نے پوچھا کہ جہاز اکبر کیا ہے تو کہ وہ نفس کے خلاف جہاز ہے تو صوفیہ کا طریقہ جس میں کہ مجاہدات سے گزار کر نفس کی اصلاح کرتے ہیں یہ جہاد اکبر ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے سیاض صاحب آپ کو یاد ہوگا صاحب جو ہوتے تھے آج نے پوچھا کہ ذرا استاد حق میں آتی خفید حق میں جی۔ کیا جی؟ جی؟ پاک نے کہا کہ کا تو بڑا حق ہے پھر کھلے سڑائی قدر پکار لوگ ہاں، کھلے ہاں، بنا دیں قدر پکار بھی جائے ماشاء اللہ کہ شیخ عزیز صاحب کو بے تو نہ اس طرح بے تو نہ کا موقع ملا اور نہ مجاہدات کے نفس سے گزرے ان کو پتہ چلتا کہ کچھ زور تری گیا بات مانے بے نہیں بنا دیں کچھ آپ زالے زولے ستوائی زال زول ستا پکے ازارے ضرور نہیں پیخور پخرو کے افسر ہے مردان پختوں کے زیادہ افریدے میں بھی نہیں آئے زیادہ ضرور کا کیا بنا اردو میں نا کتنی مصیبت میں پاپڑ بیلتا ہے تکلیفیں گزرتی ہیں ان کو گزارتے آدمی زال گزرتے ہیں نا پھر جگہ پر آدمی آتا ہے ہاں۔ بعد میں باتیں بات آتی ہے پڑی ہوتی ہے آدمی نے مانا بھی اس کا بیان کر سکتا ہے کہ اس کو باطن میں حاصل ہوا وہ تو من منتواز اللہ رفا اللہ جس نے اللہ کے لیے تواز اختیار کیا اللہ کو بلند کرے گا حدیث شریف کو میں نے پڑھ لیا مانا میں نے بیان کر لیا اور کوئی اچھا رکھے والا ہوتا اس سے لکھا ہوا ہوتا ہے آج دن لوگ بچائی جانی یہ پورا ایک مضمون ہے جن پر لکھا ہوتا ہے کسی کبھی لکھا ہوا تھا خمک بدنی سے ایسے باتوں کا خیال کیا کریں ہوئے ایسے آدمی کے ساتھ کبھی نہ بیٹھا کریں کیونکہ من کی آدمی کبھی آدمی اس کو بڑھوتری ترقی نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں انسان کے باطن کی علامت ہوتی ہیں اس کے باطن میں کیا ہے اس کو بتا رہی ہوتی وہ آدمی کہہ دیا کہ بس جی دو شہید آدمی ہاں لیکن جس وقت آدمی اس کو کرنے کو کرنے کا وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے ہاں جی؟ جب کرنے کا وقت آتا ہے پتہ پھر چلتا ہے کیا عملی وقت میں آدمی نے آج کا مظاہرہ کیا کہ نہیں کیا ہے وقت مظاہرہ پتہ چلتا ہے کہ آج کا مظاہرہ ہوا کہ نہیں ہوا ہمارا تو یہ اس زمانے میں تو پھر بھی پریوار کے دل میں خیال تھا یہ رکھے ان شاء اللہ اللہ کے فرض سے آج بھی حاصل ہو گئی تندور پر روٹی خریدنے کے لیے میں گیا یہاں پر کے تنور پر نیا ٹھیکہ آیا ہوا تھا نیا ٹھیکیدار اس نے نیا ٹھیکہ لیا تھا اور اس کا کارخانہ بیٹھا ہوا تھا اس نے سب کو قطار میں کھڑا کیا ہوا تھا کے جب میں اندر داخل ہوا تو اس نے کہا کسی قطار میں کھڑا کتار میں کھڑا ہوا صحیح بات رہا تھا غلط بات نہیں کہہ رہا تھا قطار میں کھڑے ہوئے بھائی کہ آج جا کے پڑھ رہا ہے اب نفس کی پہلے عادت جب ہم داخل اندر کیوں داخل نہ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ علیہ کا ڈاکٹر سے ضرور اٹھے ہوا کہ باقی وہ قطار میں کھڑے کیے ہوئے باقی اگر بھی اللہ بھلا کرے وہ کہتے ہیں چلے گا بجنا اور پسی کڑ دی کرتا جن خبر ہم تپوس کرے گا ورنہ ورنہ کی ورنہ اس جو لائن میں کھڑا کیا نا اور میں ایک قدم آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا جب نمبر میرا ہے روٹی میں لی تو میں نے دیکھا کہ نفس نے تکلیف محسوس کی نفس نے تکلیف محسوس میں نے اپنے آپ سے کہا کیا تشخیص کرو نا کیونکہ بس موجود ہے کہ ختم ہوا ہے اگر ختم ہوا ہوا ہوتا تو آدمی کا احساس ہی نہ ہوتا کہ مجھے لائن میں کھڑا کیا جا رہا ہے جب اس کا احساس ہو رہا ہے مطلب ہے کہ وہاں ختم نہیں اوپر بلما ہو گیا ہمارے علاقے میں سردیوں میں برف باری ہوتی ہے نا صبح آدمی اٹھتا سارا ملک سفید ہوا ہوتا ہے آدمی خوبصورت زمین نظر آ رہی ہوتی ہے سفید ایسی چاندی جیسے ہوئی آدمی کے لیے جانا شروع کرے قدم رکھتا ہے آدمی نے اوپر سے برف کچی برف بیٹھتی ہے برف بیٹھی نیچے لانے گانا سوٹی نہیں ان کے گوبر نیچے پڑا ہوتا ہے برف سے سفید کیا ہوتا ہے بدل کی سفید ختم نہیں جیسے بدبو سارے کپڑے نہ خراب بڑا نہ کار دستوں کو سوٹے ہوئے بعض اوقات آدمی کو خود کو نظر آنے لگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا حالانکہ وہ اندر کی بات نہیں ہوتی ہے نے کہا کہ سنانے سے لوگ بڑے متاثر ہیں لوگ نے متاثر نہیں وہ خود اپنے آپ سے بہت متاثر ہے خود اپنے آپ سے متاثر ہوا ہوں اور اس متاثر ہوگا اور کوئی خاص کوئی ہے خود متاثر ہوا ہوا اور یہ ہم نام نہاد جو پیر صاحبان ہوتے ہیں نا ایک دو آدمی آگے پیچھے اور چل پڑے کچھ دنوں کے بعد ہمیں تصویر ہو جاتی ہے کتنا بس دیکھتے تصویر ہو جاتی ہے کتنا بس بن گیا ہوں جی یہ سارے کے دھوکے شیطان کے دھوکے اور کبھی جین پر آدمی اطمینان نہ کبھی اپنے اطمینان حاصل کرے آدمی اور اپنے آپ کو جو ہے تو اصلاح کا محتاج اور اپنی کمیوں کا کے بارے میں احساس یہ میں چاہ رہا اور روزانہ جو سو بار صبح سفار پڑھنے کا سو بار شام سفار پڑھنے کا کہتے ہیں تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس بات کا احساس بار بار دل میں اجاگر کریں دو سو بار اس کو دل میں اجاگر کریں میری جو خطا کاریاں ہیں وہ درست نہیں ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے تحت جو میں استعمال ہو رہا ہوں اس پر جو اللہ کی ناراضگی ہو رہی ہے اس کی معافی کی ضرورت ہے کیبل کے تحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں لالچ کے تحت ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں ریا کے ماتحت ہو کر استعمال ہو رہا ہوں پوسے یعنی کے ماتحتوں کا استعمال ہو رہا ہوں سازش کے ماتحت کر استعمال ہو رہا ہوں آج جو اپنے عملوں پر ذرا غور کیا کریں کہ بھائی جو میں استعمال ہو رہا ہوں یہ غصے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں یا قبر کے تحت استعمال ہو رہا ہوں خوش عمل کے تحت استعمال ہو رہا ہوں یا مفاد کے تحت استعمال ہو رہا ہوں جی؟ حضرت کے تحت استعمال ہو رہا ہوں کہ سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہوں تو اندر کے جذبے جو ہیں وہ عمل میں اپنے اثر دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھنا کہ آدمی کبھی بھی مومن جو ہے یہ کبھی اپنے بارے میں بدگمانی کو ترک نہیں کرتا اور کبھی اپنے بارے میں نیک گمان نہیں ہوتا نہ اپنے بارے میں نیک گمان پر لے آنا یہ شیطان خاص کا بہت بہت بڑی کامیابی ہے یہ شیطان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی کو یہ تسلی کرا دیتا ہے باور کرا دیتا ہے تیری اصلاح ہوگی یہ سر کام ہے لہٰذا اس میں کامیاب وہ ہے جو ساری عمر اپنے آپ کو ناقص تصور کرتا جائے کامیاب وہ ہے جو ساری عمر اپنی اصلاح کی قلم میں رہے اور کامیاب وہ ہے جو ہر وقت سیکھنے کے جذبے سے کہتا ہے کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں پر ذکر کرتے ہیں میں نے بران صاحب رحمۃ اللہ سے سوال کیا کسی نے سوال کیا خوشبو خزو کا ان نے خوشبو کو بیان کیا اور خوشبو کے بیان کرنے میں جاتا ہوں خطا کب کیا شیطان نے مجھ سے کرتا ہے بے دل میں آئے خوشبو کا معنی کو آتا نہیں ہے تو اس نے بھاشا صاحب ڈاکٹر صاحب کہتا ہے خوشبو کا معنی کو نہیں آتا ہے <laughs> اللہ اللہ کے شان نے بیان خصوصو کو بیان کیا میں بڑی بڑی تقریروں میں گیا بڑے ماہرین کی تقریریں سنی لیکن اللہ کی شان کے خوشی کو بیان کرنے میں کافی عرصہ میں نے ان سے سنا خوشی کا فرما ہے کہ خوشبو جو ہے وہ تو کہتے ہیں خوشبو بنیادی طور پر عدم حرکت کو کہتے ہیں حرکت نہ ہونا ہر عضو کے ساتھ جو نماز میں حرکت شریف نے مقرر کی ہوئی ہے اس کا کرنا اور اس کے خلاف حرکت کرنا کرنا یہ خوشی ہے اس دنیا ہونے ایسا کر کے ہاتھ باندھے نماز بھی کیسے باندھے وہ آدمی بتائے بڑے بڑے افسر ہیں میں تو کیسے کہوں ہر ایک آدمی کو بات کہتے اس بات کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی اس کو ہو جائے اس کو برا بھی نہ لگے مان بھی اس کو لے ساری باتوں کا خیال کر کے کہنا ہوتا ہے ایسے کہہ دینے کا تو فائدہ نہیں ہوتا کوئی موقع ایسا نکالیں گے ان کو یہ بات کہیں گے وہ تو یہ ایسے باندھنا چاہے کہ تین کو کیسے رکھیں اور دوست پکڑنے کیونکہ ایک روایت کہتی ہے ہاتھ باندھتے ہوئے پکڑتے تھے ایک ہاتھ کو پکڑتے تھے اور دوسری روایت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر ہوتا تھا پہلے دوسرے ایسے کر دیا ہاتھ پکڑا سکتے ہیں تو پکڑنے والی عزیز پر عمل نہیں ہوتا اس میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا تو ہو گیا لیکن دوسری حدیث جو ہے پکڑنا کہتے ہیں رکھنا اور پکڑنے میں تو بڑا فرق ہے ہاں جی؟ اس میں اس کو لبایا تشریح کی فکار پکارا کی ہے جب آج میسج کرتا ہے تو پکڑنا بھی ہو گیا رکھنا بھی ہو گیا دونوں باتیں دونوں باتوں کا عمل ہو گیا ہاں جی؟ تو آدمی جو حرکت مقرر ہے وہ اس کا ہونا اس کے خلاف حرکت کرنا ہونا قلب کے ساتھ جو مقرر کیا گیا ہے اس کو اس میں اطمینان اور قلب کے ساتھ جو حرکت مقرر ہے وہ دھیان ہے کہ دھیان اللہ کی طرح اس نماز کے سبق کی طرف اس کے مضامین کی طرف لگے رہنا دھیان کا لگے رہنا ہاتھ کا خوشی واقعی حرکت جو مقرر ہو نا اس کے خلاف نہیں پیر کا آنکھ کا ہاں جی، اور دل کا خجو یہ ہے کہ دل کا دھیان لگے رہنا دھیان کے خلاف نہ ہو یہ خوشی ہوتی پھر خوشبو کے بارے میں مارکت اللہ اللہ بات رحمۃ نے کی ہے کہ خوشبو کا خوشبو کی تحصیل ضروری ہے تحصیل لازمی ہے اصول جو ہے وہ لازمی نہیں ہے اصول اور اصول اور تحصیل میں کیا فرق ہے جی سر کے نشا سے اپنی گرامر سے نکالے گا نا کہ اصول جو ہے تحصیل فلانے باپ سے ہے یا تحصیل جو ہے تو یہ فلانا سیوا ہے اور اصول فلانا سیوا ہے اور اصول لازم یہ خیر یہ تو آپ لوگوں کی مولویوں کی باتیں ہیں ہم سے ان پڑھ لوگ ہیں اصول بات کا حاصل ہونا تحصیل حاصل کرنے کی کوشش کرنا اصول حاصل ہونا تحصیل حاصل کرنے کی کوشش تحصیل لازمی ہے تحصیل والا ایک لطیفہ آپ کو سنایا اس نے ہاں جی۔ ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایک تھا جماعت لڑکا آیا ہوا تھا تو اس نے کہا جی کہ ہمارے وہاں پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں مسئلیں بن رہی ہیں امام نہیں ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں امام کہاں سے لائیں کہتے ہیں ایک آدمی تبلیغی جماعت میں چرا لگا کر واپس آیا ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا مفتی صاحب کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے ہوئے تھے کم ہے امام چاہیے مسجد بنائی ہوئی امام نہیں ہے تو آدمی گیا تو اس کو دیکھا مفتی صاحب سے کہا بات فکر نہ کرو آپ کے لیے امام آ گیا کہتے میں اندر گیا کہا کہ اس کو امام بناؤ تو میں جی، میں نے کہا مفتی صاحب میں بڑا آدمی ہوں میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ مسئلہ سے پوچھنے کے لیے رہ جاؤ آپ کے امام ہیں مجھے مفتی صاحب کے ساتھ کر دیا کہتے میں وہاں چلا گیا تو وہاں پر بریلوی دیوبندی کا جھگڑا چلا ہوا تھا بریلوی بے کے امام لائے ہوئے تھے دیوبندی نے کہا ہمارا امام بھی ہونا چاہیے کہا یہ بھی اس کو لے کر گئے اب بیکور کا امام ہے ان امام ہے انہوں نے کہا کا مقابلہ کرائیں گے پتہ چلا کون پڑا امام ہے چلو دو نمازیں میں پڑھایا دو نمازیں میں پڑھایا ان کو مقابلہ کرایا بٹھایا تو بریلویوں کے امام سے اس نے پوچھا کہ تو کیا پڑھ کتنا پڑھا ہوا ہے تو اس اس نے نے کو کسی کہا تو کہ کہنا میں فارغ و تاثیر ہوں ہاں جی؟ فارغ اس کو فارغ و تاثیر اتنا لمبا اسے بھول گیا اس کو یاد نہیں رہا تو کیا پڑھ سکا میں تحصیل پاس ہوں ہاں جی۔ تو اس کو کہا تو کیا پاس ہے تو ایک گھر پڑا اس نے کہا تحصیل سے پڑھا تو ضلع ہوتا ہے اس نے کہا میں ضلع پاس ہوں وہ آدمی ڈر اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں ضلع پاس کا میں مقابلہ کیسے کر سکوں تحصیل کہتے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اصول حاصل ہو جانا یعنی حاصل ہو جانا تاثیر حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو کہتے ہیں کہ یہ خوشبو جو ہے یہ مسلسل کوشش کرتا رہنا ہوتا ہے نماز میں پہلے علماء اس کی مثال بیان کرتے ہیں کشتی آدمی چلاتا ہے تو اس کے چپو مسلسل مارتا رہتا ہے کیونکہ مسلسل آپ اس کو رخ پر موڑتے ہیں وہ پانی کے رخ پر جاتی ہے آپ اپنے رخ پر موڑتے ہیں وہ پانی کے رخ پر جاتی ہے اپنے یہ کرتا رہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں تک کہ مندر پاس میں پہنچ جاتا تو چپو والی بات تو چلی گئی آپ تو الطاف صاحب کیا مت نہ کھینچ کہ الطاف صاحب ہم موٹر سائیکل تو اس کو یہ اپنے آپ کو چودہ صدی کا سوفی اور سالک سمجھتے ہیں جی سوکھی روٹی لوگ کھاتے تھے پانی میں لوگوں کرائیں گے اور سارے شہر کے گدیوں کے ڈھیروں سے کپڑے جمع کرتے تھے ان کو دھو کر ان کی گدڑی بناتے تھے اور ساتھ ساتھ ہو موٹر پر سر گئے تو موٹر کے اسٹیڈ کو ہر بک پکڑنا ہوتا ہے کیا کو مسلسل راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتی ہے انجن کرتا ہے سڑک کسی جگہ اونچی ہے کسی جگہ نیچی ہے کسی جگہ موڑ رکھتا ہے تو اگر آپ نے مسلسل نہیں پکڑا ہے تو بھٹک جائے تو ایسے خوشبو بھی ہے اس کی تاثیر ضروری ہے اصول اس کا جو ہے تو وہ وہ جدا چیز ہے کوشش کرتے رہے ہٹے گا اثر موڑو گے دھیان ہٹے گا اثر موڑو گے ہٹے گا اثر موڑو گے کرتے رہنا ہے آدمی جو ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لفظ کہتے ہیں کہ خیر طرف ہونے دے دے شیطان کو کہتے ہیں تو بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے خریدو گے وہ داغ دینا فارغ شروع ہے کوئی فارق تو خیر خیال نس مالی جی۔ کا دیکھ رہا صبر کرو تھوڑا دو منٹ صبر کرو میرا اس میں تو میں ہم لوگ کو ذرا سوچ دوں نا ہاں جی؟ پھر جب اس سے باہر نکلیں گے تو پھر سارا چوبیس گھنٹے میں تیرے حوالے ہیں تو مجھے اس بازار کو لے جاتا ہے یعنی کسی بازار کو لے جاتا ہے یا کارخانوں مارکیٹ کو لے جاتا ہے تو جائیں گے وہاں پر خوشحال نے صاحب کو خوشحال نے کہا کہ میری دکان پر وہ میری دکان پر کپڑا لایا گیا تو میں نے کپڑا دیکھا تو وہ کوئی تین سو چار سو درمیان تھا اور اس کو میں سے بارہ سو کا لیا ہوا تھا کہتے میں نے کہا کہ آپ کو تین سو روپئے کا دے دوں گا میں نے کہا مجھے دو نمبر کپڑے نہ میں نے کہا آپ جی آپ نے وہاں سے بارہ سو کا خریدا ہے تاکہ خور خلق کھول ہے منگا گیارہ سو پڑے کا ہاں جی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہاں جی جب آپ نے کو تین سو کہا نمبر دو ہے خیر جی یہ مسلسل کوشش کرتے تھے میں تو آج میں اس کا نف کہتے لکھو اس تین سو منٹ نہ باہر گئے الحمد تو سو چکا اتحیات تو سو سوچوں دعا خنوط تو سو چکا کہ پانچ منٹ تو مجھے دو نا کہتے اتحادیات کی سوچ کروں کہ اس میں کیا ہے دعا خروط میں کیا ہے الحمد میں کیا ہے سبحان ربی العظیم میں کیا ہے ربی اللہ میں کیا ہے جی سمی ہاں جی؟ اللہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ سن لی سمے اللہ سن لیا اللہ نے من اس کو ہم نے داغ اس نے اس کی ہم زبان ربی العظیم زبان ربی العظیم سے کہا تو اس پر اعلان ہوتا ہے اس زبان سے اللہ اعلان کراتا ہے سن لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جس پہ کی ہم کسی آدمی کو کوئی پسند ہو تو کہا جائے کہ اس نے آپ کی بات کو سن لیا کتنی خوشی ہوگی ایک طالب علم تھا تو اس کو آ کر شہر سے آ کر مرید ہو اتنا تعبیدار مرید اللہ دیا جوتے اٹھا کر جا رہا ہے نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں انہوں نے کہا جی بس اس طرح بات ہے آپ کی میڈیکل کالج کی لڑکی پسند آ گئی ہے تو میں شہر فلانے آدمی کے پاس گیا تھا کچھ تعبیر محبوب کرانے کے لیے کچھ دم کرانے کے لیے اس نے کہا کہ تیرا مسئلہ اس کے پاس حل ہوگا بڑا ہوشیار تو اس کا بھی جانچ چاہیے اس سے پھر میں آیا ہوں میں نے کہا شاید مجھے باتیں کچھ دن ان کو ہمیں ہم کر کے ساتھ پھراتے پھراتے اللہ کرتے صحیح راستہ کھل جاتے اللہ فضل کچھ دن کو میں نے پھرایا تو وہ جو لڑکی تھی اس کا ایسا حال تھا کہ میڈیکل کالج والوں کو خیال ہوا یہ لڑکی یا تو اپنے آپ کو قتل کرا دے گی یا سائبر میڈیکل کالج میں دو چار کو قتل کرا دے گی ایسے کیا ہے اس کی والدہ کو بلایا اسے سمجھایا کہ اس کو تم جنا ہے کہیں لاہور میں اس کالج اس کو تم اس کو کر دو اچھا ہے اس کو بجوا دیا ایک لڑکے کو پتا چلا کہ اس لڑکی کو مائگریٹ کرایا گیا ہے اور اس میں کردار ڈاکٹر فضا سجا کا ہے اور غلام حسین کا ہے جسے وہ گھنٹے بندی کا تو یہ آیا نا ایسا بکھرا ہوا ہے آیا کہ اس کو مائگریٹ کرایا گیا ہے تم نے کرایا غلام حسین نے کرایا ہے میں اب دیکھتا ہوں نا ہاں جی، یہ کیا ہوگا اس کے بعد اس نے مجھے خیال ہوا میں نے کہا یا تو اپنے کو قتل کرے گا یا ہم پر حملہ کرے اب کیا کریں گے ہاں جی۔ مولوی صاحبان کو تم نے گرو کو نہیں بتایا کرتے نا سہو کے گرو تھے اح ون البلسین مرل دو بلاؤں میں سے کم بلا کو لے کر بڑی بلا سے اپنے آپ کو بچانا ہاں جی۔ دیکھا اگر آدمی خودکشی کر لے تو اس کیسے بچائیں گے میں نے کہا کا خبر ہو رہا ہوں سپئی کے ہو رہا ہے نا سمجھتے تو نہیں ہے دیکھو اب چلے گی لاہور آپ تو سارے اس کے طلبگار جہاں دیں گے تو اگر وہاں جائے گا نا اس کو ملنے کے لیے تو تب اس کو پتا چلے گا کہ میرا پیچھے آنے والا کون تھا ہاں جی۔ تب اس کو پتا چلے گا اس کو اس زمانے میں اسٹیشن وارڈن ہوں دروازے کے سامنے اس کو میں نے یہ بات کہی بس اس نے مجھے چھوڑا اور اس نے ڈانس شروع کر دیا میچ میں شروع کر دیتے تھے اس طرح کیا یہ پیر سائی ہوتا ہے نا جی۔ پیر سائی دوسروں کہتے ہیں کیسے گور کیسی تجویزیں ہیں یہ جاری ہو رہا ہے آپ تین چار دن نظر نہیں آیا تین چار دن کے بعد آیا اس نے کہا کہ بس ڈرائیور صاحب اس طرح ہوا نا میں کیا فلانے دوست کو میں نے راضی کیا مرسیڈیز بینس گاڑی اس کی چار ہاں جی؟ گھر سے پیسے چڑھائے ہیں دکان سے کیا ہزار روپیہ زمانے کا خرچہ آتا تھا بینس گاڑی کے جانے آنے کا لاہور کا کوئی چھ سو خرچہ اس کا آتا تھا اور باقی کیسے گیب میں کچھ ہاں جی؟ ہم چلے گئے جی وہاں پر پھر ہم چلے گئے ملنے کے لیے جی پھر ڈاکٹر صاحب ہم اس کو ساتھ لے گئے بازار کو پہ نہیں اس کو یہ ساری ساری کاروباری ہے تب بھی سنتے رہتے ہیں کہ چلو ان کی سنو گے تب یہ تمہاری سے سنیں گے آخر <laughs> تو خیر یہ اللہ کی شان تو خیر اس کا جو اس کی جو بات میں نے سنی اس کا ناچتا دیکھا تو اس کی ملاقات کرنے کا کہ ہو تو کہتے سمے اللہ سن لیا نے اس کو جیسے ہم جانتے تو نماز نہ ہو تو پکڑا کہتے ہیں جگہ نعرہ مارنے کو دلوتا ہے ہم اللہ علیہ ہم کے ساتھ نعرہ مارے اور وہیں گر جائے گہری بات کو الجلال نے سنا جس نے سارے اس نوال کو پیدا کیا صورت حال ہے جی بغیر موبائل بتا انداز میں عجیب تاثیریں ہیں جی یہ ایک صورت ہے علیہ صلاح بحکم الحاکیم سورہ قیامہ کی آخری آئے تھے ہمارے ایک وہ صاحب والے تھے ہمارے منصرے کے مرکز امیر تھے وہ نماز پڑھا رہے تھے نا سر علیہ صلاح بحکم الحاکمین اور بلا انہوں نے کہا بھا بلا علیہ صلاح بحکم الحاکمین یہی آئے تھے آخری آئے تھے سورہ قیامہ قیامت آخری کیا ہے نہ آخری آیت کیا ہے الحیح سزالے کادرے لڑائی مئو تھا یہ اللہ تبارک ذرا قادر دی اس بات پر زندہ مردوں کو ہمارے امیر صاحب نے جو الگ صاحب کو جانتے تھے صاحب وہ یہ پڑھا اور بلا کہا اور اللہ اکبر کیا یہ سارے پڑھا ہماری جی کے ساتھ ہاں جی؟ مراد دیو کہ بلا ہوں تو حدیث میں آئے ہوئے کسی جگہ پر بلا کہنا چاہیے سر نماز میں نہیں کہنا چاہیے نفل پڑ رہا آدمی تو بلا کہ کیونکہ اللہ کی طرف سوال ہوا کیا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تو مردوں کو پر قادر نہیں ہے یا تو آدمی تو حال میں پڑ رہا تھا یوں جانے بلّہ سوال ہوا تو اس نے جواب دیا نہیں تو اس کی وہ خوشحال صاحب کی شادی ہوئی نا تو میں نے کہا تیل مبرلے بدل کے وہ تیز اس کو وہ لطیفہ یہ تھا تو اس کو ڈاکٹر صاحب صاحب اور المگیر صاحب ہی سمجھے باقی نہیں سمجھے تو گاڑی تیز ہو گئی سنارا نارا کو سبحان اللہ جی یہ تو بڑی نشے کی رات کی باتیں اللہ نشادہ رات یو دور میں تو حقیقی کمر چاہیے کہ گوارا ہو نیشیش رکھی آج لذت زخم جگر کہاں خزو پہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا خزو کہتے ہیں دل کا ٹوٹا پھوٹا ہو جانا مات کٹ کی مات کٹ بنا دوں بھائی خبریں کہیں آ کہیں جاڑیاں تو سوال کیا جاڑی ہے جواب کسی اور کو ایک دفعہ ریل میں ہم سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی سواد بہت رشتہ بیٹھنے لگا ایک جگہ آدمی نے دکھا دیا اس کو کو دوسری گرا وہاں سے دیکھا تھوڑی جگہ ادھر سے دکھا دیا وہ زمین پر بیٹھنے کو اس اس نے دکھا دیا اور میں دیکھا آدمی خوب مضبوط آدمی ہے یہ چاہے تو دو چاہے ایک دو کو دیکھے یہ بھی دے سکتا ہے لیکن تو نہیں آدمی میں اس کو دیکھا اس کے آنسو چانسو نکل گئے میں نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا کہ والد صاحب کے بھائی کی وفات ہوئی ہے مجھے خط آیا ہوئے میں اتنا دن سے ہم لے جا رہا ہوں آدمی کا گھر کیسا ٹوٹا پھوٹا ہوا اور ہم کیسے اس کو دکھا دے رہے ہیں اس کو تو بٹھانا چاہیے بیٹھ بن جاتا تو خوشبو اس کے ٹھیک ہوتے نہیں مات کچھ سن سنا ہے ٹوٹے ہوئے ساز خوب بجتے ہیں نئے ٹوٹے یہ ساز خوب بجتے ہیں بڑے خلوص سے دل کا ارباب ہے سنا ٹوٹے یہ ساز بڑے خلوص سے دل کا ارباب ہے لا إله إلا الله لا إله